بک گم ہے تر تجلتا سنبھل پھول جگل پھول بدل پھول پھول لب بھول جگل بھول جکل بدل سلتا بک گم ہے تجلتا ہے سن سا بند اول بھول بھن بھول سنت بچن بپ ہے سنتا سلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی حضور میری بیٹی کی شادی ہے اور آپ سے آپ کے در پر سوالی بن کے آیا ہوں مجھے عطر چاہیے خوشبو چاہیے تو پیارے آکار کر نے اسے کیا دیا اپنا پسینے مبارکہ دے دیا جب وہ پسینے مبارکہ کو لے کر گھر پہنچے سارا گھر خوشبو سے مہک اٹھا اتنا مہکا اتنا مہکا کہ سب لوگوں نے اس کے گھر کو بیت متور کا نام دیا یعنی کہ خوشبو والا گھر میرے جو مل جائے میرے گل مدینہ اتر نچا گے تم نہ کبھی اطرا چاہے تم ہو سردا ہے تن سلطان زمن کو سردا بخو ہے تن ترتا زمن کو تم بھول ہے سوشن پھول کا کردن ہے کیا گر کے مری لا سکے راضا آزاد سسو غازہ صفوف پاؤڈر

آپ نے دیکھا ہوگا نا چاند جب آسمان پر چاند نظر آتا ہے یہ چاند تو اس وقت نظر آ رہا ہے یہ نہیں پہلی پہلی کا چاند جسے کہتے ہیں ہلال جو پہلے دن کا چاند ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ہلال اور جو پورا چاند ہوتا ہے چودہ کا اسے کہتے ہیں ماہ ماہ کامل جب آسمان پر چاند نظر آتا ہے نا لوگ رمضان شریف کی آمد ہوئی تھی تو لوگ کیسے انتیسویں تاریخ ختم ہوئی تیسری شب شروع ہو گئی شمان کی اور لوگوں کی گئی آسمان کی طرف آسمان جو پھول ہے ہمارا ہے بڑا مطلب کہ اس کو میری پیٹھ پر آج چاند نظر آ رہا آسمان پھول رہا تھا بڑا خوشی سے پھول رہا تھا یہاں جو لفظ ہے نا پھول اس نات کا جو کافیہ ہے پھول تو ایک تو پھول ہوتا ہے یہ پھول گلاب کا پھول موتی کا پھول چندری کا پھول اور دیکھو پھول پھولنا خوشی سے پھولنا کہتے نا کسی جگہ بڑی خوشی سے پھول رہے ہو کیا بات ہے نا ایک پھولنا یہ پھولنا ہوتا ہے تو آسمان کی پیٹھ پر آسمان جو کہ بہت پرانا ہے اور قدیم ہے تو آلہ فرماتے ہیں کہ اے بوڑھے قدیم آسمان چرخ ہے اے بوڑھے آسمان اے قدیم آسمان آج تیری پیٹھ پر نیا چاند نکل آیا تو اتنا پھولتا ہے سن لے کہ ہمارا دل بھی پیارے کالے شاسن کے پاؤں برف کے ناخوں کا شدائی ہے اس ہلال کو تشبیح دی پیارے کالے شاسن کے پاؤں برف کے ناخوں سے دل اپنا بھی ہے اس

مر جاتا ہے تو جو گناگار ہوتا ہے اس کی ناش جو ہوتی ہے بڑی بڑی بھاری ہو جاتی ہے اور جو نیک ہوتا ہے اس کی ناش دھول کی طرح ہو جاتا ہے نا تو جب مجھے کو لے کر احباب چلتے ہیں نا تو مجھے جب بہت بھاری ہوتی ہے تو احباب کے کندھے جو ہوتے ہیں وہ خجل خجل ہو جاتے ہیں ہو جاتے ہیں ان کو ایسا ہوتا ہے کہ بڑا وزنی ہے جلدی جلدی گھڑے آ کے لے لے دوسرا کندھے کے لیے ایک ہوتا ہے جو بالکل نیک ہوتا ہے اس کی ناش اسی پھول کی طرح ہوتی ہے کہ وہ خوشی خوشی اٹھا کے چلتا ہے اسے کتنی خوشی ہوتی ہے کہ کتنی ہلکی ناش ہے سبحان اللہ اللہ کے ولی کی ناش ایسے خوش خوش چلتا ہے نا تو آلہ حضرت کیا آج کر رہے ہیں سبحان اللہ عزیزہ میری ناش کرے جان چمن اللہ میری ناش کرے جان چمن ہوگل سگل بدل ہے تن سلطان زمن اور اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ ہو اس بات کا ذکر کر رہے ہیں سبحان اللہ فرماتے ہے کہ مولا گل بل رحمت زہرا سب اس کی کلیاں پھول مولا گلبل رحمت زہرا سب اس کی کلیاں پھول مولا علیہ پیارے مولا گل گل سب عنہ سبتین حسنین کری سبتین اس کی کلیاں صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاہ اعلی حضرت اپنے اپنے محبوب کے باپ کا ذکر کر رہے ہیں فرماتے ہیں کیا جس میں حسین اور حسن بھول جس میں حسین اور حسن ہے سنتا